سفیان نے بیان کیا ظاہری سے ان سے عروا نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رفا قرضی رضی اللہ عنہ کی بیوی سفیان نے بیان کیا ظاہری سے ان سے عروا نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رفا قرضی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفا کے نکاح میں تھی پھر مجھے انہوں نے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی لیکن ان کے پاس تو شرم گاہ اس کپڑے کی گانٹھ کی طرح ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تو رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے لیکن تو اس وقت تک ان سے اب شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبد الرحمن بن زبیر کا مزانہ چکھ لے اور وہ تمہارا مزانہ چکھ لیں اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں موجود تھے اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دروازے پر اپنے لیے اندر آنے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے کہا ابو بکر کیا اس عورت کو نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی باتیں زور زور سے کہہ رہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انتالیس